وہ تھوڑا بہت ستانے کے سوا تمہیں کوئی بڑا نقصان ہر کس نہیں پہنچا سکیں گے اور اگر وہ تم سے لڑیں گے بھی تو تمہیں پیٹ دکھا جائیں گے پھر انہیں کوئی مدد بھی نہیں پہنچے گی